نکھت سیما کراچی اسٹیشن کی ایک مقبول فنکار یہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں آئیے ان سے ملیں تو محترمہ یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلے کس اسٹیشن سے پروگرام کیا تھا جی میں نے سب سے پہلے کوئٹہ ریڈیو اسٹیشن سے پروگرام کیا تھا اچھا اس کے بعد پھر کسی اور اسٹیشن سے بھی پروگرام کیا جی ہاں تقریباً پاکستان کی جتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں جی۔ لاہور جی پشاور راول پنڈی چٹا گونگ راجای ڈھاکہ اچھا جی ہاں۔ سب جگہ کی سیر کر چکی ہیں جی ہاں اچھا تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس شوق کو گانے کے شوق کو جاری رکھا تھا ریڈیو پہ آنے سے پہلے جی ہاں اس سے پہلے میں اسٹیج پر گاتی تھی اچھا فنکشنز وغیرہ میں جی ہاں فنکشنز وغیرہ میں حصہ لیتی اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ اسٹیج پر بھی گا چکی ہیں اور ریڈیو پر بھی آپ باقاعدہ پروگرام کرتی ہیں یہ بتائیے کہ اسٹیج اور ریڈیو پر کیا آپ ایک ہی قسم کے گانے گاتی ہیں یا کچھ فرق ہے دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیج پر اور ریڈیو پر دونوں پر گانا مشکل ہے اچھا کیونکہ ریڈیو پہ گانے کے لیے صاف الفاظ اور تاثر ضروری ہے بالکل اور اسٹیج پر گانے کے لیے پبلک کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے جی ہاں۔ کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز لائک کریں گے جی ہاں، اور جی۔ کبھی اندازہ غلط بھی ہو جاتا اچھا، ہاں، ہے اچھا تو کیا اب بھی آپ فنکشن وغیرہ میں حصہ لیتی ہیں اسٹیج پر گاتی ہیں جی ہاں اب بھی میں اکثر فنکشن وغیرہ میں حصہ لیتی رہتی ہوں اچھا تو یہ بتائیے کہ ریڈیو اور اسٹیج پر کیا آپ ایک ہی قسم کے گانے گاتی ہیں جی ہاں زیادہ تر میں فلمی گانے جو میرے گائے ہوئے ہیں جی یا غزلیں وغیرہ اسٹیج پر گاتی ہوں اچھا اور ریڈیو پر ریڈیو پر تو پرائیویٹ غزلیں ہوتی ہیں گیت ہوتے ہیں جی۔ اور مختلف زبانوں میں جیسے گانے گائے جاتے ہیں جی ہاں اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کو کس قسم کے گانے پسند ہیں جی مجھے غزلیں ٹھمری ہاں۔ اور بنگلہ گانوں میں بھویا بہت پسند ہے اچھا۔ جو ہمارے یہاں فوک ٹیون کہلاتا ہے جی ہاں تو یعنی آپ فوک میوزک بڑے جی شوق ہاں۔ سے گاتی ہیں پچھلی دنوں میں ایسٹ پاکستان گئی تھی اچھا۔ تو وہاں میں نے بنگلہ فوک گانے گائے گائے تھے جن پر مجھے کب بھی انعام ہاں، دیا گیا تھا اچھا، اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے تو کہاں گایا تھا آپ نے یہ میں نے چٹا گونگ میں گایا تھا اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ٹمری وغیرہ گانے کا بھی شوق ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کلاسیکی موسیقی سے بھی کچھ تعلق ہے یہ بتائیے جی کہ ہاں۔ آپ نے موسیقی کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے جی ہاں میں نے بچپن سے تعلیم حاصل کی ہے میرے استاد ہیں محمد توفیل نیازی صاحب جی یعنی آپ کتنی چھوٹی تھی جب سے آپ نے گانا شروع کیا ویسے مجھے یاد نہیں میں نو دس برس کی عمر تھی اچھا، بہت کم عمری سے آپ نے گانا شروع کر دیا تو یہ بتائیے کہ ریڈیو میں تو آپ کا شوق جاری رہتا ہے اس کے علاوہ کیا آپ فلموں وغیرہ میں بھی پلے بیک دیتی ہیں جی ہاں فلموں میں بھی میں نے بہت گانے دیے ہیں اچھا۔ کراچی اور لاہور کی پکچرز میں جی کون کون سی فلمیں نام بتائیں گے آپ ہمیں دیکھیے وہ فلم کا نام ایک تو ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں اچھا۔ منزل دور نہیں جی۔ آزادی یا موت اچھا۔ محل لوری چھوٹی بہن اور تصویر میرے محبوب اچھا یہ تو بہت سی فلم تو ان کے کون سے گانے بہت زیادہ پبلک کو پسند آئے ایک تو چھوٹی بہن کے گانے زیادہ پبلک نے پسند کیے تھے جی اور بار ٹائم پہ ایک گانا میرا مقبول ہوا تھا میرا چند ماہی کپتان اچھا اور ابھی ایک مہندی حسن صاحب کے ساتھ میں نے محل میں ڈوئٹ گایا ہے جی ہاں وہ بھی آج کل چل رہا ہے کیا بول اس کے اس کے بول ہے آواز جب بھی دے ہم جی۔ پہچان جائیے گا جی ہاں یہ تو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں بہت اچھا گانا جی، ہے تھینک یو اچھا یہ بتائیے کہ آج کل آپ کسی فلم میں گانے دے رہی ہیں ابھی میں پچھلے دنوں دو مہینے کے لیے گئی تھی ایسٹ پاکستان اچھا۔ لہٰذا اس کے درمیان تو کوئی گانا ہوا نہیں جی تو اب میں لاہور جاؤں گی اچھا۔ وہاں کروں گی وہاں فلموں میں گانے دیں گے جی ہاں اچھا تو فلموں کے علاوہ ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی آپ حصہ لیتی رہتی ہیں جی ہاں ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتی رہتی ہوں جی۔ ڈھاکہ میں بھی کیا تھا اچھا۔ راول پنڈی لاہور سب جگہ کراچی وغیرہ سے جی ہاں، حصہ لیتی اچھا۔ تو یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کو موسیقی کے فن سے واقفیت ہے اس فن کو مکمل طور پر کیا انسان تھوڑے عرصے میں سیکھ سکتا ہے یہ دیکھیے فن موسیقی کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے اس کو جتنا سیکھا جائے اتنا ہی کم ہے جی۔ میں تو حالانکہ بچپن سے سیکھ رہی ہوں لیکن مجھے اب بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں سیکھا جی، اور میری یہی تمنا ہے کہ میں اس علم کو زیادہ زیادہ سے حاصل کروں جی۔ اور فن کو بڑھا سکوں انشاءاللہ ضرور آپ کا ارادہ کامیاب ہوگا اور آپ سے مل کر ہم کو بڑی خوشی ہوئی اچھا آپ ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ